ایک ننی جو شہزادی ایک دن کی بات ہے ایک بوڑھا کسان تھا وہ ایک گاؤں میں اپنے تین بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا تینوں بیٹے جوان اور انتہائی کبرو تھے کسان کو اپنے بیٹوں پر فخر تھا ایک دن اس نے سوچا کی اب وقت آ گیا ہے جب ان کی شادی کر دی جائے دیکھو بیٹو اب تم اس لائق ہو گئے ہو کہ تمہاری شادی ہو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پسندیدہ لڑکی کا انتخاب کر لو میری خواہش ہے کہ تم سب اپنی شریک زندگی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارو لیکن ابا جان ہم اپنے لیے دلہن کیسے تلاش کریں گے ہاں ابا جان ہمیں اپنے لیے دلہن تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی ابا جان لیکن پہلے ہمیں کوئی راستہ تجویز کرے ضرور میں کروں گا میں ایک کنبے کو لے کر چلنے والی دلہن دیکھتا ہوں اور تم سب اس پہ عمل کرو گے کلاڑی لور اپنے فارم کا ایک درخت کاٹو دیکھنا جس رخ پہ درخت گرے اسی رخ میں اپنی دلہن کو تلاش کرنا لیکن درخت کاٹنے سے پہلے تمہیں فارم میں ایک پودا بونا ہوگا اور مجھ سے وعدہ کرو کہ تم یہ کام خاص توجہ سے کرو گے وعدہ ہے ابا جان ابا جان ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ایک درخت اگانا ہے ایک درخت کاٹنے سے پہلے کیوں کی درخت ہمارے لیے بہت اہم ہے ہمیں انہیں کاٹنا نہیں چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت بونا اور اگانا چاہیے ان میں سے ہر ایک نے پہلے ایک شجر کا پودا بویا اور پھر ایک کاٹا بڑے لڑکے نے ایک درخت کاٹا وہ کٹ کر شمال جانب گرا او شمال یہ میرے حق میں بہتر ہے اس رخ میں لڑکی ملنا میں پسند کروں گا میں شمال جانب جاؤں گا اور اسے پیغام دوں گا دوسرے لڑکے نے ایک درخت کاٹا وہ جا کر جنوب رخ پر گرا درخت نے کیسے جان لیا کہ ادھر میں ایک لڑکی کو چاہتا ہوں جو میرے ساتھ رقص کر سکے اور ایسے جنوب جنوب رخ پہ جاتی ہے میں جانب اپنا سفر جلد جاری کر دوں گا چھوٹے لڑکی کا درخت کٹ کے جنگل کے رخ پر گرا دونوں بھائی اس پر ہنسنے لگے ادھر دیکھو کیا تم جنگل کی طرف جانا چاہو گے دیکھو تمہیں تو جنگل سے ہی رشتہ بنانا پڑے گا بھیڑیا یا ہرنی سے شادی کر کے <laughs> میں اس رخ میں عمل کروں گا جدھر درخت نے گر کر اشارہ کیا ہے مجھے یقین ہے مجھے اسی رخ پر میری دلہن ملے گی تینوں بھائیوں نے اپنے اپنے سفر کا آغاز کیا بڑا بیٹا شمال میں ایک لڑکی کے یہاں گیا اور لڑکی سے کہا وہ اسے ہمیشہ پیار کرے گا اس نے اس کے پیغام کو ایک دفعہ میں ہی قبول کر لیا دوسرا بیٹا جنوب جانب گیا اور اپنی محبوبہ کو شادی کا پیغام دیا لڑکی نے اس کی بات پر غور کیا اور ہاں کر دیا ویکو جنگل کو نکلا اور کافی دور تک چلتا رہا لیکن اسے ایک بھی انسان نظر نہ آیا اس کی امیدیں ٹوٹنے لگی اور وہ تھک بھی بہت گیا تھا تو وہ اپنے لیے کوئی پناہ گاہ ڈھونڈنے لگا اچانک اسے ایک چھوٹی سی جھوپڑی نظر آئی جھوپڑی دیکھ کر اسے بہت تسلی ہوئی وہ جھوپڑی میں داخل ہو گیا لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا اوہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ میں یہاں موجود ہوں تم ایک چوہیا ہو کوئی انسان نہیں ہو تم اس جنگل میں کیا کر رہے ہو میں اپنے لیے جانے تمنا تلاش کر رہا ہوں اس جنگل میں کیا تم سوچتے ہو کہ تمہاری جانی تمنا تمہیں ملے گی نہیں لیکن اگر میں مکمل جد و جہد کروں تو وہ مجھے مل بھی سکتی ہے مگر فکر والی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی نسل آدم ہی نہیں ہے اگر میں دلہن لیے بغیر یہاں سے گیا تو بہت شرمسار ہوگا مگر یہاں جنگل میں تو لڑکی نہیں ہے کیوں نہیں تم مجھے اپنی جانے تمنا بنا لیتے تم ایک چوہیا ہو میں تمہیں اپنی جانے تمنا بنا کے کیسے لے جا سکتا ہوں مجھ پہ یقین کرو ویکو حالانکہ میں چوہیا ہوں لیکن تم سے ہمیشہ پیار کروں گی ہاں لیکن چوہا ویکو کو آمادہ کر رہا تھا اس نے اس کے لیے رقص کیا اس کے لیے ایک پرسوز نغمہ گایا تھکے ہوئے ویکو کو چوہے کی موسیقی سے بڑی راحت محسوس ہوئی نغمہ و رقص ختم کر کے چوہیا ویکو کے فیصلے کا انتظار کرنے لگی وہ اسے بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی تم مجھے پسند آئی میں تمہیں اپنی جان تمنا ضرور بناؤں گا چوہیا یہ سن کر بہت خوش ہوئی اس نے ویکو سے وعدہ لیا کہ وہ اسے اپنے ساتھ واپس لے جانے کے لیے منتظر رہے گی تینوں بھائی اپنے گھر واپس آ گئے بتاؤ میرے بیٹو کیا تم اپنی دلہن حاصل کر سکے مجھے ایک خوبصورت لڑکی ملی ہے دلہن کے لیے اس کے لب گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہیں میری دلہن بھی بہت خوبصورت ہے اس کی لمبی اور سنہری زلفے ہیں کیا ہوا تمہاری دلہن تیز دانتوں والی اور نکیلے کانوں والی ہے کیا <laughs> مہربانی کر کے نہ ہنسے بھائیوں میری دلہن بہت ہی نازک اور ادنا چیز ہے جو مغفڑی گاؤن میں زیبتن رہتی ہے تب تو وہ کوئی شہزادی ہوگی بالکل جب وہ میرے لیے گاتی ہے تو میں دلی مسرت محسوس کرتا ہوں دونوں بھائی ویکو کی بات سن کر خوش نہیں ہوئے کچھ دن گزرنے کے بعد ان کے والد نے یہ فیصلہ لیا کہ ان کی دلہنوں کے دس امتحانات لیں گے اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری پسند کی لڑکیاں خانداری میں مہارت رکھتی ہیں یا نہیں ان سے التجا کرو کہ وہ میرے لیے ایک روٹی بنائے دونوں بڑے بھائی اس کے لیے تیار ہو گئے لیکن ویکو خاموش رہا وہ فکر مند تھا یہ سوچ کر کہ ایک چوہیا روٹی کیسے بنا پائے گی وہ جنگل کو نکل گیا چوہیا اسے دیکھ کر خوشی سے پھولی نہیں سمائی مجھے معلوم تھا تم یہاں جلدی واپس آؤ گے لیکن کیا ہوا تم کچھ پریشان دکھ رہے ہو میرے والد ہر ایک کی دلہنوں کے ہاتھوں کی بنی روٹی کا ایک ٹکڑا چاہتے ہیں لیکن تم نہیں بنا سکتی میرے بھائی مجھ پر ہنسیں گے کیا کہوں اگر میں یہ کہوں کہ میں بنا سکتی ہوں تو میں یہ یقین ہی نہیں کر سکتا کہ ایک چوہیا روٹی بنا لے گی لیکن میں کر سکتی ہوں چوہیا نے ایک چاندی کی چھوٹی گھنٹی لی اور اسے تین بار بجایا گھنٹی کی آواز سن کے سینکڑوں چوہے ادھر ادھر سے باہر نکل آئے وہ سب ایک ساتھ چوہیا کے ارد گرد آ گئے چوہیا ان کے سامنے ایک باوقار اور دیا دار کی طرح بیٹھی تم میں سے ہر ایک میرے لیے گیہوں کے کچھ عمدہ دانے لے کر آؤ ویکو یہ سب دیکھ کر حیران تھا سارے چوہے واپس گئے اور جب لوٹ کر آئے تو ان کے پاس عمدہ گیہوں اور اناج تھا چوہیا نے ان سے اناج دستیاب کیا اور گیہوں کے آٹے سے ایک خوبصورت روٹی بنائی تینوں بھائی اپنی اپنی روٹی لے کر اپنے والد کے پاس آئے بڑے بیٹے نے ایک اناج کی روٹی پیش کی بہت خوب یہ مشقت کے کام کرنے والوں کو بہت پسند آئے گی دوسرا بیٹا موٹی تازی بنی روٹی لایا جوار کی بھی ہے بہت خوب اور ویکو نے اپنی سفید روٹی پیش کی کیا سفید روٹی ویکو تمہاری پسند کی لڑکی بہت امیر دکھتی ہے بالکل اس نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ ایک شہزادی ہے تو ویکو ایک شہزادی سے عمدہ گیہوں کی روٹی کیسے بنوائی اس نے ایک چاندی کی گھنٹی تین بار بجائی اور اس کے خادموں نے اس کے لیے ہر ایک چیز مہیا کر دی میں تینوں کی روٹیاں پا کے بہت خوش ہوں انہوں نے اتنی بہترین روٹی بنائی لیکن اس سے پہلے کہ تم انہیں گھر میں لاؤ میں چاہتا ہوں ان میں سے ہر ایک میرے لیے کچھ بن کر لائے میری معشوق ہر چیز میں بہت ماہر ہے میری بھی ویگو ایک لفظ نہ بول سکا کیوں کہ وہ جان رہا تھا کہ ایک چوہیا کوئی چیز کیسے بن سکتی ہے وہ جنگل کے جھوپڑے میں گیا چوہیا نے محسوس کیا کہ وہ بہت فکر مند ہے اس نے سبب دریافت کیا میں بہت خوف زیادہ ہوں یہ کہتے ہوئے کہ کیا تم کچھ بن سکتی ہو جبکہ ایک چوہیا کبھی کچھ نہیں بن سکتی بالکل دیکھو کی جانی تمنا اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے دوبارہ چوہیا نے چاندی کی گھنٹی کو تین بار بجایا اور سینکڑوں چوہے اندر آ گئے سب اس کے سامنے بیٹھ گئے اور اس کے حکم کا انتظار کرنے لگے تم میں سے ہر ایک میرے لیے ریشم کے ریشے تار وغیرہ لے کر آئے گا اس کا حکم بجا لانے کو سب نکل پڑے اور جب وہ واپس آئے تو ان کے پاس السی کے شزر کے بہترین ریشے و تار تھے چوہیا نے خاص نیلون کا ایک خوبصورت ٹکڑا بنا وہ بڑا شفاق تھا اس نے اسے اخروٹ کے خالی چھلکے میں بند کر کے رکھ دیا یہ لو ویکو میں امید کرتی ہوں تمہارے والد کو یہ بہت پسند آئے گا ویکو نے اخروٹ کا بند چھلکا لیا اور اپنے گھر آ گیا اس کے دونوں بھائیوں نے اپنی معشوقاؤں کے بنائے ٹکڑے پیش کیے خالص سوتی بہت اچھی نہیں ہے لیکن بہتر ہے پھر دوسرے بیٹے نے جو اس کی محبوبہ نے بنایا تھا اپنے والد کو پیش کیا اس میں سوتی اور ریشم کی آمیزش ہے یہ کچھ معقول ہے تم کیا لے کر کے آئے ویکو ویکو نے اخروٹ کا چھلکا سامنے کیا اور اس کے بھائی اس پر ہنسنے बाबा <laughs> بابا نے بنے ہوئے کپڑوں کا ٹکڑا دیکھا اور کہا یہ اخروٹ کا چھلکا نہیں ہے ان کی ہنسی کافور ہو گئی جب ان کے والد نے اخروٹ کا چھلکا کھولا नैलून تھا نیلون کا بہترین वाह ये کپڑا واہ یہ اس نے کس طرح اہتمام کیا اس نے چاندی کی گھنٹی بجائی اور اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ جا کر بہتر تار اور ریشے لے آئے پھر اس نے کپڑا بنا ویکو تمہاری معشوقہ واقعی کوئی شہزادی دکھتی ہے اب تم تینوں اپنی معشوقائیں لے کر گھر آ سکتے ہو میں ان سب سے ملنا چاہتا ہوں انہیں کل ہی لے کر آؤ چوہیا یہ جان کر خوشی سے اش اش کرنے لگی اس نے بہترین لباس کیا چاندی کی گھنٹی بجائی اور حکم دیا کہ ایک گاڑی اور پانچ کوشوان کا انتظام کرو فوراً وہاں اخروٹ کے جھلکوں کی ایک گاڑی اور پانچ گاڑی ہانکنے والے چوہے حاضر ہو گئے ویکو یہ سب دیکھ کر حیران تھا چوہیا گاڑی میں بیٹھی ایک گاڑی وان سامنے اور پیچھے پائدان پر ایک نیگے بان کھڑا تھا اور ویکو کے گھر کے لیے ان کا سفر شروع ہو گیا تم فکر مت کرو میں تمہارا ہر حال میں خیال رکھوں گا اور میرے والد کے لیے بھی پریشان نہ ہو وہ نہایت شریف انسان ہے وہ جنگل سے نکل کر ایک قصبے کے قریب سے گزرے وہاں ایک ندی تیز بہاؤ میں رواں تھی ندی عبور کرنے کے لیے انہوں نے ایک پل کا سہارا لیا جب وہ پل پار کر رہے تھے تبھی ایک آدمی مخالف رخ سے ان کے قریب آیا اس نے چوہوں کا ایک جھنڈ ان کی طرف آتا ہوا دیکھا وہ ہسا اور اس زلیل نے ان سب کو ندی میں گرا دیا کہ تم نے کیا کیا تم نے ایسا کام کیوں کیا تم نے میری جانے تمنا کو ندی میں کیسے ڈوبا دیا تمہاری معشوق بہت چوہے تھے وہ زور سے ہسا اور اپنی راہ پر چلا گیا وہ کو چوہیا کے لیے بہت رنجور تھا وہ آنکھیں پھاڑے ندی کو دیکھ رہا تھا لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا اے میرے ننھے غریب محبوب میں تم سے معافی کیسے مانگوں میں تمہیں نہیں بچا سکا ویکو ندامت ظاہر کر کے پلٹا تو دیکھا ایک خوبصورت گھوڑا گاڑی ندی کے دوسرے کنارے پر کھڑی ہے اسے کھینچنے کے لیے پانچ عربی گھوڑے تعینات تھے کوچوان کی جگہ ایک نہایت خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی اور ایک بے حد خوبصورت دوشیزہ گاڑی کے اندر بیٹھی تھی ویکو کو گاڑی کی شان دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی اور وہ اپنے گھر کے جانب چل دیا ویکو کیا تم میرے بغل میں نہیں بیٹھو گے میں تم مجھے اپنی جانے تمنا کہتے تھے جب میں ایک چوہیا ہوا کرتی تھی تمہیں مجھے حاصل کر سکتے ہو جبکہ میں شہزادی روپ میں آ گئی کیا تمہیں چوہیا تھی ہاں میں ایک شہزادی تھی ایک شیطانی حربے نے مجھے جکڑ رکھا تھا اس کی گرفت کبھی ڈھیلی نہیں ہوتی اگر تم مجھے اپنی محبوبہ تسلیم نہ کرتے اور اس آدمی نے مجھے ندی میں ڈبا کر شیطانی اثر کو زائل کر دیا اب ہم تمہارے والد سے ملنے جا سکتے ہیں ہم شادی کریں گے اور اپنی سلطنت میں جائیں گے اور ان کا سفر کے گھر کی جانب جاری رہا بیکو کے والد اور ان کے دونوں بڑے بھائی ایک شہزادی کو بیکو کی معشوق کا پات کر کشمکش میں تھے ابا جان یہ میری معشوق ہے میں جان گیا تمہاری معشوق کا واقعی ایک شہزادی ہے یہ تمہیں کہاں مل گئی وہاں جنگل میں جدھر پیڑ نے گر کر جانے کا اشارہ کیا تھا تمہارے پیڑ نے کدھر اشارہ کیا تھا میں ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ دلہن پانے کا یہ بہترین راستہ ہے اگر ہمارے درختوں نے بھی جنگل کی جانب اشارہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی کوئی شہزادی دستیاب ہو جاتی مگر ان کی سوچ غلط تھی بیکو نے ایک شہزادی پائی کیونکہ وہ ایک رحم دل تھا جو اس نے ایک ننھے چوہے کے ساتھ بھی ادا کیا بیکو کے والد نے انہیں دعائیں دی اور انہوں نے شادی رچائی اور وہ خوش تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہمدرد اور وفادار تھے اور دونوں ایک دوسرے سے دلی محبت کرتے رہے